اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتی ہیں